یہ مدارس چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے میں نے وہاں جیل میں خبر پڑی کہ پاکستان کا ایک بغیر بالوں والا حکمران ان مدارس پہ بلڈوزر چلانے کی باتیں کر رہا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے قلم میرے ہاتھ میں تھا کاغذ میرے سامنے موجود تھا مگر اس کو لکھ کے پاکستان بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی مگر میں تنہائی میں بیٹھ گیا آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا میرا قلم کاغذ پہ چلتا رہا میں نے کہا نواز شریف صاحب آپ پاکستان میں نہیں رہو گے مدرسہ پاکستان میں رہے گا انشاءاللہ تم کس عمارت کو گراؤ گے مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے جہاں کوئی عالم بیٹھتا ہے جہاں کوئی طالب علم آتا ہے وہ کہیں انار کا درخت ہو یا کسی کھجور کا سایہ ہو وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے مدرسہ ہمارا نظریہ ہے مدرسہ ہمارا ایمان ہے مدرسہ ہماری جان ہے مدرسہ ہماری روح ہے یہ قائم رہے گا اسے گرانے والے خود گر جائیں گے اسے تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے میں نے کہا نواز شریف صاحب پاکستان کے مدارس پہ تمہاری چلتی ہوگی مگر یہاں جیل میں آ کے دیکھو باہر انڈیا آرمی کا پہرا ہے سی آر پی ایف کے سپاہی کھڑے ہیں مشرق موجود ہیں مگر بخاری کا سبق بھی ہو رہا ہے ترمیزی بھی پڑھائی جا رہی ہے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے رب کعبہ کی قسم مدرسے سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں نواز شریف آج تو پاکستان میں نہیں ہے اور مدرسہ پاکستان میں موجود ہے